سورت الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بحد اللہ معافی سماوات معاف اللہ سورہ حدیب اس سے ایک لفظ میں بڑھ گیا صرف وہاں کا سب بحد اللہ معاف سماوات ول آرس یہاں معافی کا اضافہ تصدیق کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں گویا کہ ایمفیس بڑھ گیا باقی وہی دو اسمائے گرامی اللہ کے وہ العزیز الحکیم وہ العزیز ہے زبردست ہے اس کا اختیار مطلق ہے اس میں کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہے لیکن حکیم ہے کمال حکمت والا هو الذي الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لاول الحشر اس میں اب یہ غزوہ بنی نزیر کا ذکر ہو رہا ہے تین قبیلے سے مدینے میں جب حضور تشریف لائے ہیں بنو قینقا بنو نزیر بنو قریضہ سب سے پہلے ان تینوں سے معاہدہ ہو گیا سب سے پہلے شرارت کی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد وہ بنو کینکار نے کی تھی انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی شرارتیں کی تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا دوسری باری آئی اس کی یہ ہے بنو نزیر غزوہ عہد کے بعد سن تین میں غزوہ عہد ہوا ہے سن چار میں یہ واقعہ پیش آیا انہوں نے ان کا ایک سردار تھا کاب ابن اشرف اس نے بڑی ریشہ دوانی شروع کی قریش کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے خود بھی گیا کسی طریقے سے ہم تو ہماری جان جیت میں آ گئی ہے محمد آ گئے وہاں پر آپ کی قوم کے لوگ ہیں اب آپ ہی ہمیں ہماری جان ان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں ہم اندر سے مدد کریں گے لہذا یہ ساری ریشہ دوانی ہو رہی تھی ایک بار تو حضور کو بلایا کچھ معاملات میں گفتگو کرنی ہے جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کے سائے میں نیچے اس کے اوپر سے ایک بڑی چکی کا جو یہ پھینکا تھا کہ حضور کو ہلاک کر دے تو یہ ساری ان کی طرف سے دہشت دوانیاں ہو رہی تھیں اس کے بعد بل آخر حضور نے فیصلہ کیا ان کے خلاف کام کیا سبھی الاول سنچار میں محاصرہ کر لیا ان کا چھ دن یا یہ کہ مختلف تعداد آئی ہے دنوں کی یہ محاصرہ جاری رہا ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے بل آخر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور طے یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سامان بھی یہ یہاں سے لے جا سکے تو یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے مکان تھے وہ مکان بھی وہ گرا رہے تھے کیواڑ ہی لے جائیں وہ جو اوپر کڑیاں لگی ہوئی ہیں وہی لے جائیں تو یہ سب کے سب جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے لیں وہ تیسرا معاملہ جو ہوا پھر وہ بنو کو ایزا کا ہوا وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب کے اندر اس طرح ایک ایک کر کے تینوں قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے یہ بنی نظیر کا معاملہ ہے وہ نزی افردہ نزیر کفر کفر اہل ملتے آ رہی وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے لے مری حاصل پہلے جمع ہونے کے وقت یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ جنگ ہوگی یہ سامنے آئیں گے میدان میں آئیں گے جنگ ہوگی خوریزی ہوگی ان لوگوں کی بھی بڑی بڑکیں تھیں پہلے تو بہت بڑکیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مسلمانوں کو سے تمہاری جنگ ہوئی ہے اگر ہم سے اگر مقابلہ پیش آئے تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں اس کا تذکرہ ہے لیکن یہ کہ امن نے یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں مسلمانوں نے آ کے کیا اور یہ نکل آئے اور ہتھیار رکھ دیے یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ یہاں سے اب نکالے جا رہے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی خریڑے جائیں گے حضرت عمر کے زمانے میں تو جزیرہ نمایا عرب کو خالی کرا دیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے وہ قیامت کا حشر ہے تو اول الحشر یہ ہے جو ہوا ہے ان کے ساتھ پیش آیا ماں تم یا ہو جائے مسلمانوں تمہارا بھی گمان یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے وہ زنوں اور ان کا بھی یہ یقین تھا اللہ مان یا تو ہم حسون ہوں کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے ان کی حفاظت کریں گے من اللہ ہے اللہ سے فاطاہم اللہ منہ تو لم لاہ تو اللہ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا یعنی ان کے دلوں میں روم ڈال دیا باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ادا کر دیا وہ قدف اپنی قلوب حمروں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب جو ہے وہ ڈال دیا یہ خربون اب بجوتا دیکھ لو وہ خود اپنے گھر جو ہے ان کی تقریب کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں کوئی کیواڑ نکالنے کو کوئی کھڑکی نکالنے کو کوئی چوکٹ نکالنے کو کوئی اور اوپر جو ہے کڑیے اور شہفیر لے جانے کے لیے یہ اپنے ہاتھوں سے بھی تقریب ہو رہی ہے وعید المومنین اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی یا تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بنو کو بھی جب تم رہ گئے ہو ایک رہ گیا عبرت حاصل کرو بلاؤ انکتا اللہ علیہم الجلا اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ لکھنا دیا ہوتا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا لاحم ف دنیا تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں وہ لہم فی الآخرت عذاب اللہ اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی رسول اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے مخالفت کی زدم زدہ کی محمد شاخ اللہ فن اللہ سدیل القاب اور جو اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ زدم زدہ کرے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر قبر کس لے تو تم سن لو کہ اللہ تعالیٰ تو پھر سزا دینے میں بہت سخت ہے ماں پتا تم لینا تین اور طرف تم موہا اللہ اصول جو بھی تم نے لینا یہ خاص قسم کے کھجور کا درخت ہوتا تھا لینا ان کے جو یہ گڑھیاں تھیں ان کے جو مکان تھے حویلیاں تھیں ان کے چاروں طرف جو ہے کھجوروں کے اس طرح کی باڑ سی جیسے لگی ہوئی تھی ایک طرح کی فصیل کھجوروں کا درخت ڈگے تو جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے کھجور کے یہ درخت کاٹے اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے کھلی جگہ چاہیے تھی تو انہوں نے پھر بنایا اسکینڈل بنا دیا دیکھو یہ یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان اور یہ درخت کاٹ رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف ان کا جواب عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے خرید صحیح کیا تو غلط کام نہیں کیا ماں پتا تم لینتن اور طلب تو وہ تم نے جو بھی وہ کھجور کے درخت کاٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیے انہیں قائم اللہ اصول جو اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھی عزم اللہ یہ سب اللہ کے دور سے ہوا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے ماں پتا تم طرف کے منہ قائمت اللہ اصول بزن اللہ ولی زی الفاطین اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاطقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ذلیل و خار کرے اب اس سورہ مبارکہ کا یہ ایک اہم ترین مضمون آ رہا ہے اور وہ ہے فے فے کا مال مال غنیمت جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو بھی مال ملے وہ مال غنیمت ہے اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا خمس جو ہے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور وبن سبھی اور مسافر کے لیے چار حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دوہرا حصہ اور جو پیدل ہوں گے انہیں اکیلا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لہذا یہ مال ہے یہ غنیمت نہیں ہے یہ مال فہ ہے اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا سوال اس بھی جو اللہ کا رسول کسی کو فقیر کو غریب کو مسکین کو دینا چاہے وہ الگ وما وماف اللہ اللہ رسول ہی اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے من ہوم ان سے یعنی بنو نظیر سے فبا اور جب تم علیہ من خیر ولا رکاب تو دیکھو اے مسلمانوں تم نے ان پر نہیں دوڑائے نہ اپنے گھوڑے نہ اونٹ ولا کن اللہ یوسل تو رسول علام یہ تو اللہ کی حکمت ہے مشیت ہے اس کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے یہ خاص قدرت خدا بندی سے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا انہوں نے خود آ کے سرنڈر کر دیا تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی لہذا یہ مال غنی بد نہیں ہے تو اللہ علیہ کو شہد قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابل ہے اب یہ حکم آ رہا ہے فا اللہ اللہ رسول من القرا جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے فلی اللہ ولی رسول ولی دل قربا ولی تامہ ول مساکینہ وبن اس کا جو مصرف ہے وہ یہ کہ اللہ اس کا رسول اس سے مراد اسلامی ریاست پھر رسول کے اپنے اخراجات اپنی ازواج متحرات کا نان نفقہ اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی پھر رسول کے قرابت دار بھائی بات ہے دل قربا جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابت دار ہیں ان کے ساتھ اس سلوک ہوتا ہے تو رسول کے بھی جو دار ہیں اور رسول کا کوئی اور ذریعہ بات تو ہے نہیں بل یقامہ بل مساکین اپنے سبھی باقی اس کے علاوہ جو مستحق ہیں فقراء ہیں غریب ہیں اور ان کے لیے محتاج ہیں کہ لا یقون رقم بین لگنی آئے منکم کو اور یہ اہم ترین اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹو ہے مقصد کیا ہے کہ لا یقونا تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو جنگ میں حصہ لیا ہے جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے اب ان کو دگنے دگنے حصے مل جاتے سارے مال میں سے تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرف الحال ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے انہی کی طرف مال اور بڑھ رہا ہے اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے وہ گویا کہ اس سے ان کی غربت کے اضارے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر اس کی گردی سے دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہیں اسے مستفید ہوں کیا رقم بین کم تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت یہ سرمایہ یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے اس کی سادہ سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہیز لے کے ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہیز نے گردش تو کی لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی گھر چلی گئی یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اونچے طبقے کے اندر پوری کے اندر جو ہے گردش ہو رہی گردش ہے بھی اگر تو ان کے ماں بہن ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوظ ہو رہا ہو سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو تاکہ یہ جو قدر اس قدر جو ہے اونچ نیچ ہے اتنی عدم مساوات ہے وہ ختم ہو وہ مساوات کے تمام انسان بالکل برابر کر دیے جائیں وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے وہ تو کمیونزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم نہیں کر سکا یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا وہ تو فرق و تفاوت وہاں نہیں تھا لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپہ سالار برابر تو نہیں ہو سکتے کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے ایک طبقے میں ایک طرف تو احتیاط ہی احتیاط بڑھتی چلی جائے منہ ہو احتیاط ہو جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے دادل فخر اور یقینا کفرا فخر جو ہے احتیاط وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیچیدگیاں پیدا ہونے والی تھی اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالم دین کو ہوا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے امبار ہوں گے نتیجہ یہ کہ الیاسیاں ہوں گی بدماشیاں ہوں گی دوسری طرف عام لوگ جو ہیں وہ ڈھول ڈنگر بن کر رہ جائیں گے وہ بار برداری کے جانوروں کی حیثیت اختیار کر دیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک کمر کھول دینے والی جو ہے مشقت کر کے بھی بمشکل اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ غیر مساوی تقسیم نظام تقسیم دولت جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے جدھر اکومولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے ادھر عیاشیاں ہیں بدماشیاں ہیں ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ تللے ہیں نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے اس سے اور جو ہے دل پھٹ رہے ہیں کسی بڑے سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی نور بنی ہوئی ہے ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ہے ایک ایک بل اور دوسری طرف اسی کوئی اس سیٹ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے کوئی چوکی دار ہے کوئی مالی ہے اور اس کے گھر میں بچی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا اس لیے کچھ نہیں اس کے پاس تو ان ملازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی انما یرید شیطان اور یو کے ابید قبل عداوت اور بغدا شیطان تو چاہتا ہے تمہارے بابین دشمنی اور بخش کے جذبات پیدا کرے وہ پیدا ہو رہے ہیں دوسری طرف فقر ہے قادر فقر اور یقول کفرا تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ لا یقون دور رقم بین رقدی آئے بالکل نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ عادلانہ تقسیم ہو دولت کی اور اس طرح سے مستقل طبقات بن کر نہ رہ جائے وما آتا تم الرسول فقروح اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تو بڑا دھکا لگا ہوگا نا اوس اور خندق کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے محاصرہ کیا تھا توقع یہ ہوگی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں ملے گا تو فوری طور پر یہ سمجھ آخر انسان تھے فرشتے تو نہیں تھے نا تو انہیں یقیناً کو ایک دھکا سا لگا ہوگا شوق پہنچا ہوگا لہذا اب اس کے لیے جو بھی ایک ایمان کو ان کے جو ہے اپیل کیا جا رہا ہے وما آتا کم رسول رسول فخو اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو نہ کو من ہو اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ بتق تک اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو ان اللہ شدید القاب اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے دل فوکرا اب بیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول نے تو اپنے اوپر فخر لازم کیا ہوا ہے رسول نے تو اپنی بیویوں کے نفقہ بڑھانے کی بجائے ایلا کر لیا تھا سورہ اہذاب میں ہم سب پڑھ آئے ہیں رسول یہ کس کو دے گا لڑ مہاجرین نل اخرجوا من دیارہم وہ مہاجر جو تندست ہیں کہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے وہ اور اپنے اموال سے انہیں سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا جب سہول فضل مل اللہ رضوانہ وہ تو اللہ کے فضل کے متلاشی ہے تلاش کر رہے حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا وہ سرون اللہ و رسول اور وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کر رہے بولے یار امن منظر یہ ہوں سورا چکے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں میں ہونے کے باوجود تو یہ لوگ جو ہے جان ہتھیلوں پر رکھ کر آ گئے بچے کو انہوں نے چھوڑ دیا اپنے گھر بار وہاں چھوڑے ہوئے ہیں اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہوا ہے تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو اب اس میں سے مال فہ میں سے ان کا حصہ ہوا فکرائے مہاجرین بجن سرون اللہ و رسول اللہ یقیناً وہ لوگ سچے ہیں انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا صادق الایمان ہونے کا ثبوت دے دیا ولدین تبو الدارا و ایمان قبل ہی اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کو پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے یعنی ان کے آنے سے پہلے یعنی انصار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا جو جب یہ مہاجرین آئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا جن کے دلوں میں ایمان تھا یہ ہبون من حاضر آئی انہوں نے پتن گرا نہیں محسوس کیا کہ ہجرت کر کے لوگ آ گئے ہیں ہماری معیشت پر بوجھ بن جائیں گے ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے سرمایہ نہیں ہے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بہت بڑا بوجھ آ گیا یہ ہبون من حاضر آئی وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں حاجت مما اوتو اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت کوئی تنگی اس چیز پر کہ جو انہیں دی جا رہی ہے انہیں کیوں دیا جا رہا ہے نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بہراور کیا ہے یہ جیسا کہ میں نے کیا کہ انصار میں سے جن حضرات کو توقع تھی کہ اب یہ سارا مال و اسباب جو چھوڑ کر گئے ہیں بنو زیر اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا اور جب یہ طے ہو گیا کہ سارا مال فہ ہے یہ مال غنیمت ہے ہی نہیں تو آخر فوری طور پر تو ایک دھکا سا لگا ہوگا یہ ساری آیات در حقیقت ان کی تشفی کے لیے تسکین کے لیے ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا در حقیقت اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ولزین تبم دار امر ومان امن قبل جو ہے بون امن حاضر وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے ان کے ہاں آ گئے ہیں یجدون فی صدور حاضر اما اوتو اور انہیں حضرت کو تنگی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر کہ جو انہیں دیا جا رہا ہے مہاجرین کو وہ یوں سے اونا اعلیٰ سے ہی بل بہم خسواسا اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو ان کے اپنے اوپر تنگی ہو یعنی انسار بھی سب کے سب جو ہے وہ دولت مند تو نہیں تھے بھی غریب بھی تھے لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تندست ہو لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایشار کیا ہے قربانی کی ہے ایسار جو ہے قربانی ہوتی ہے ترجیح کرنا کسی کو مقدم رکھنا یوں سرون اعلیٰ انکھوں سے ہی بڑا کار کرتا تھا اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں اگر کہ ان کے اپنے ہاں بھی تندستی ہے خواہ ہو ان کے ہاں تندستی وہ من یو کشو حلف سے ہی فولا کہ اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے وہ وہی ہے کہ جو فلا پانے والے ہیں یہ ترغیب و تشویق ہے انصار کے لیے کہ جن کو گویا کہ اس مال سے اس ان آیات کی روح سے بالکل محروم قرار دے دیا گیا اللہ یہ کہ ان کے ہاں جو یتامہ ہو مساکین ہو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ موجود ہے اب جو آیت آ رہی ہے اس حصے کی وہ یہ بہت عظیم آیت اس پہلو سے ہے کہ اسی سے استدلال کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ ہو ہماری تاریخ کے ایک بہت اہم موقع پر جبکہ خاصا اختلاف بھی اس وقت پیدا ہو گیا تھا پہلے وہ موقع سمجھ لیجیے جب حضرت عمر کے دور خلافت میں عراق فتح ہو گیا شام فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا مصر فتح ہو گیا تو ایک فرٹائل کریشن کہلاتا ہے مڈل ایسٹ کا بہت درخیز علاقہ درمیان میں تو اگر کہ عراق کے اور شام کے بڑا سہرا ہے لیکن کریشن پاتا ہی ہو بہت کریشن اب یہ جو مجاہدین تھے صحابہ کرام کتنے تھے چند ہزار ان کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں یہ مال غنیمت ہے ایک بٹا پانچ رکھیے بیت المال کے لیے چار بٹا پانچ ہمارے اندر تقسیم کر دی اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتی پورا ملک تقسیم ہو جاتا چند ہزار صحابہ کے اندر اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں امپلائڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے تقسیم کر دیجیے انہیں نالے غنیمت میں جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں لونڈیاں آتی تھیں تقسیم ہوتی تھی کہ نہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس پر غور کیا اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مال فی شمار ہوگا مال غنیمت نہیں مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مار کے کے مقام پر جو چیز ملے گی جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ گئیں زرہیں ہیں اور سامان ہے یا بیڑے بکریاں ہیں ان کے بھی راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں گھوڑے ہیں اونٹ ہیں یا وہاں جو پی او ڈبلو ہوں گے جو وہاں گرفتار ہوں گے جو لڑنے والے یا عورتیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی وہ کمی سے بنائی جائیں گی جو محاذ جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غنیمت ہے لیکن پورا ملک اب جنگ تو ایک ہوئی ہے کی جنگ ہوئی ہے یا فلاں کسی اور کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں تو پورا کا پورا ملک جو ہے کسی کے قبضے میں آ گیا ساری حکومت جو تھی ابراہیم لودی کی پانی پت کی جنگ کے اندر وہ ہارا اور ساری حکومت جو ہے وہ وہ اب بابر کی ہو گئی تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس وقت سمجھا جاتا تو اب سارے کے سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں کنیریں جتائیں کریں اب اس پر جب حضرت عمر کی یہ رائے ہوئی اور اس کے لیے دلیل یہ لائے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فی کا حکم چلا آ رہا ہے اس میں ایک تو فرمایا گیا ما واہ اللہ رسول من اہل اللہ ولی رسول ولی ولی ذل قربا کاما ول مساکین وبل سبیل اگلی آج میں فرمایا دل من مہاجرین الزین اسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آیت کو بلزین جاؤ میں بادی جو اور بعد میں آئیں گے اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ آج تو جتنے چند ہزار مسلمان تھے انہوں نے یہ فتح کر لیا اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں یہ بیت المال کے قرار پائیں گی ساری زمینیں تاکہ یہ امت مسلمہ کی ایک کلیکٹو ملکیت ہو collective ownership of the whole Muslim ummah تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی بہبود اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نشو اشاعت اس کا ایک مکمل نظام اور جو ہماری حدیں ہیں تو سرحدوں کے اوپر جو ہے فوجی پہرا اس کے لیے باقاعدہ فوج رکھنا اس کے لیے مسلسل جو ہے آمدنی چاہیے اس سب کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال فی قرار پائے گا ان لوگوں کی اس آیت کی روح سے کہ اس میں حق صرف انہیں کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہیں بلظیم جاؤ بمباد وہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کے بھی اس کے اندر حق ہے اس آیت سے انہوں نے استعمال کیا رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا ان کا نہیں یہ مال غنیمت تقسیم کیجیے پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا اس میں کچھ اوس کے کچھ انصار اور کچھ جو ہے خزرج کے ان کو ایک کمیشن بنایا گیا انہوں نے غور کیا سب کی بات سنی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا اور اس سے اب مسلمان ممالک کے اندر جو اراضی ہیں ان کی دو مستقل قسمیں بن گئی ہیں ایک اراضی اشری ایک اراضی خراجی اشری اراضی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے جیسے مدینے کے لوگ حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تو خود لے کر آئے حضور کو تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبضے میں رہیں زمین اب قبضے میں ہوتی ہے ملکیت ہوتی ہے مسلمان کی اس میں سے اصل ہوگا پیداوار کا دسواں حصہ یا بیسواں حصہ یہ زمینیں کہ جہاں کسی قوم نے کسی فوج نے در بھیڑ کر پھر شکست کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ملکیت ہے کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اشتہار کے نتیجے میں وجود میں آیا کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ یہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بزور شمشیر طاقت کے ساتھ اس کی زمینیں خراجی ہیں اس لیے نہیں ہے یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت انفرادی نہیں ہے اب مسلمان ہو چاہے وہاں پر چاہے وہ مجوسی تھے یا ہندو ہو کوئی ہو وہ کاف کریں گے لیکن اس میں سے خراج جائے گا سیدھا بیت المال میں کوئی اس میں بیچ میں نہ زمیندار ہے اور نہ کوئی جاگیردار ہے اس زمین کو کہتے خراجی زمین اور پچھلی صدی تک تقریباً اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں یہاں کوئی اس لیے زمین نہیں ہے کوئی زمین ملکیت ہی نہیں کسی کو ملکیت نہیں سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے جنا کے قادی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ پچھلی صدی کے بڑے عظیم مفسر محدث بہت بڑے صوفی بہت بڑے مفتی ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری وہ انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر لکھی خود ہے لیکن نام تفسیر سلائی نہیں رکھا تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام سے منسوخ کیا تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو رسالہ لکھا ہے مالا بدہ ہو وہ فقہ کا ایک بہت ہی ابتدائی کا رسالہ ہے اور ہمارے سارے عربی مدارس میں وہ پڑھایا جاتا ہے وہ فقہ کی تعلیم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے مالا مادہ من ہو اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین اشری ہے ہی نہیں لہذا میں اشر کے مسائل اس میں لکھتا ہی نہیں خام کا طلبا کے ذریعے پر بوجھ پڑے کیا ضرورت ہے جبکہ یہاں اس کی اپلیکیشن بھی نہیں ہے ہندوستان میں کوئی زمین جو ہے اشری نہیں سب خرابی خراجی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے ان جاگیرداروں سے زمین واپس لی جا سکے ملکیت ہی نہیں ہے ان کی یہ تو یہ کہ کبھی کسی شہن شاہ نے دے دی یا انگریزوں نے دے دی کسی اور نے دے دی ان کی ملکیت نہیں ہے یہ خرانی زمینیں خراجی رہیں گی یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے داؤ میں بعد ہی ولیخوان ایمان وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے کپت لے گئے ہم سے پہلے تھے بلا تجل تھی قلوبنا اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر غلن کوئی بھی کدورت کوئی بھی بیر للذین آمن ان لوگوں کے لیے صاحب ایمان ہو ربنا انکا روف الرحیم پروردگار تو روف ہے اور رحیم ہے الم تر الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون صدق الله العظیم غزوہ بلی نظیر میں جو بھی رول اور کردار تھا یہود کا پھر ان کا جو انجام ہوا وہ سورہ حشر کی پہلے رکوع میں بیان ہو چکا ہے ساتھ ہی یہ کہ بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا ہم والے کے بارے میں وہ بھی پہلے رقو میں ہم پڑھ چکے ہیں اب اس موقع پر منافقین کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رقو میں اس سے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے المترائیگر طرح نافق ہوں کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں جن کے دلوں میں نفاق نے ڈیرے جما لیے ہیں یقول النزیر کفرو بن اہل کتاب وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے بھائی تھے دوست تھے ان کے تعلقات تھے جو اہل کتاب میں سے تھے وہ کہر پر اڑے رہے ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لائن اخری تم نہ مار دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ فاضا روابط تھے اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے ولان ہوتی ہو فی کم ابدن اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کریں گے یعنی ٹھیک ہے ہم ایمان تو لے آئے ہیں مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بعض بعض معاملات کے اندر لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی ہے وہ پختہ ہے تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہے اور ہمارا تمہارے معاملے میں جو ہے ہمارا عمل تبدیل نہیں ہوگا اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے للخر نما کم ولا رتل تم للن سرند اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازمل تمہاری مدد کریں گے ول اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے لئی رخرجو لا یخرجو نما اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے و ل نس لان اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے پیچھے دکھا دیں گے سما لسرون اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی یعنی اگر ان میں جمع مرضی ہوتی تو یہ سچے مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے ایمان لائے تھے اگر ہمت ہوتی ان میں کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی کوئی غیرت اور حمیت ہوتی کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا تو یہ ہر سے بادہ بات پھر ایمان لانے کے بعد ان کا طرز عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو اہل ایمان کا تھا بوجھے ہیں بوجھے ہونے کی وجہ سے دفاع پیدا ہوا ہے اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازمن لڑ جائیں گے ہر ایک سے لڑ جائیں گے تو یہ سب جھوٹ ہے اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے ان سے جنگ کی گئی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگر کوئی اکا دکا ان میں سے ایسا نکل بھی آیا سر پھرا کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا میدان چھوڑ جائے گا اور یہ پیٹ دکھا دے گا اشد الرحمت فی صدور ہی اللہ مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے ڈر کے یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے کہ تم سے ڈرتے ہیں زار کبھی اللہ قوم اللہ یا قہور اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے ان میں حقیقی حاصل ہو جائے پھر آدمی جان لے کہ اصل زندگی تو آخر کی زندگی ہے دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے کسی بات کچھ نہیں لا کا جميعا جمی یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر اللہ فی قرن و حق مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائڈ ہو جن کی فصیلیں کھڑی ہو مضبوط ہوں ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے اور بھی ورائے جدر یا دیواروں کے پیچھے سے باس ہوں بین شدید ان کے آپس کے جھگڑے جو ہے وہ بہت سخت ہے اگر تو خلوص اور اخلاص کسی میں شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا ظاہر بات ہے کہ بزدلی اور خود غرضی یہ دو چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ان کے مزاج کا جزو لاجن فخ ہے اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا تو یہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے کاسا بہم زمین و قلوب بہم شکتا تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں اکٹھے ہیں ان کا متحدہ محاذ ہے جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے ہمارے یہاں بھی سیاسی متحدہ محاذ چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے اس کے لیڈر جو ہیں وہ نوائے کرام ایک دوسرے کے پیچھے دبانے نہیں پہنچتے تھے متحدہ مہار تھا وہ اتحاد کیسا تھا وہی بات تو ہم باسم ہوں شدید ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہے وہ بہت شدید ہیں ان کی آپس کی دشمنی دور کینے تاسب ہم زمین تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے اکٹھے ہیں بکڑی بہم شتا دن پھٹے ہوئے ہیں راج کا اور یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے نظیر تھے قبل ہی قریب راکو ابالا امرحم جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں یعنی برو قینقاہ سب سے پہلے بنو قید کا معاملہ ہوا تھا پھر یہ بنی نزید کا ہوا پھر پانچویں سال میں غزوہ احزاب کے زمینے کے طور پر بنو قریضہ کا ہوا بلحم عذاب العلیم ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے کم اصلی شیطان یا پھر مثال ہے شیطان کی اس کال اب انسان جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر فلما کفرا اور جب انسان کفر کرتا ہے کالا برین کا اخاف اللہ رب العالمین وہ کہتا میں تم سے علیحدہ ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک پر پروردگار ہے فقان آ کے بتا ہماں انا ہما فنار خال دین فیحا تو ان دونوں کی آکمت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی دونوں کی آکمت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مزال کا جزا ظالمین اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ جیسا کہ سورہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرین جو ہوگا اس گناہ گار کافر اور مشرق کا جو قرین ہوگا وہ جب لے کر آئے گا حاضر کرے گا تازہ قریب ہو آدھا مال ادیا عقیب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا فرشتوں کو القیہ فی جہنم کل کفاری عنیب تو وہ کیا کہے گا ربلا مات گئے تو ولاکن کان فی بلال بعید اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تقسم الدیا وقد قدم تو الیکم بالوعید ما یبدل القول الدیا وما نعبد اللہ من تیسرا رکو اور آخری رکو جو ہے سورہ حشر کا یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں آپ سے یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے اس کی بھی ایک حقیقت سمجھ لیجئے قرآن حکیم میں تو کوئی ایک حرف اور ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک ریلیٹولی زیادہ اہمیت بعض مقامات حکمت کے ہیں بعض مقامات جو ہے وہ فلسفیانہ ہیں بعض مقامات وہ ہیں کہ جو جدید سائنس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو واضح کرتے ہیں ایمان کیا ہے تو اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں اب یہ جو تین چار آیتیں ہیں سات آیتیں ہیں اس رکو کی تیسرے رکو کی اس میں فلسفہ تصوف پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آ رہا حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے چھ آیتیں سورہ حگیر کی تھی کہ جن میں اللہ کے اسماع و صفات کا ذکر ہے جن میں میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا میرے کیسس میں ہے تو اسی طرح کا ہم وزن جو ہے تین آیتیں آ رہی ہیں سورہ حشر کے آخر میں قرآن حکیم میں اسماء خدا بندی کا سب سے بڑا گلدستہ سولہ اسماء ایک جگہ پر اور کہیں نہیں آٹھ اسماء ایک آئے پر الملک القدوس السلام المومن المن العزیز الجبار سبحان اللہ عما سوبھا ایک ہے تو اس اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم ہے فرمایا یاسم ماکمت غد ود تک اللہ ان اللہ خبیر میں ماں اہل ایمان اللہ کا تقوا اختیار کرو اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اللہ کا تقوی اور آخرت کا احساس کل کے لیے کیا ماکمت نے لغد یہ بڑی کل ہے ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورج طلوع ہوگا تو شروع ہو جائے گی اور ایک بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو باپ بادل موت کے بعد آنے والی ہے وہ بڑی کل ہے اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے آپ نے کیا سامان ہے کیا توشا ہے کیا تم نے کمائی ہے جو جمع کرائی ہے وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزرو بینک ہے امپیریل بینک ہے اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جمع کرایا اور دیکھیے دو مرتبہ ایک آیت میں وسط اللہ اللہ کا تخوا اللہ کا خوف لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک شہر کا خوف ہوتا ہے ایک ہے شیر کا خوف یا سانپ کا خوف ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے وہ محبت کے تحت ہوتا ہے میرے والد جو ہے ناراض نہ ہو جائے میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجرور نہ کر بیٹھوں وہ مایوس نہ ہو جائے مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ خوف یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون یقینا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے اگلی آیت ہے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے سید نظیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں باقاعدہ بیان کیا ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی یہ گوئیاں ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ فلاں نقشے سے آپ نے خود کر لیا ہے فلاں سے کر لیا ہے آپ بتائیے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سوچ کیا ہے تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سوچ کیا ہے تو میں گیا بہت خوش خوش گیا پینسل کاپی لے کر گیا میں گیا میں ذرا قرآن مجید اٹھا لاؤ تو ایک تو مجھ پر وہ ویسی پڑ گئی پھر کہا کہ کھولو سورہ حسن نکالو اور یہ آج پڑھو ولا کل نبین نس اللہ بلا ٹک بلا کہ یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس دیکھنا مسلمانوں ان لوگوں کی تلاش نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا فانسا ہوں منفوس ہوں اس کے کیا مانگی کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اپنے پیٹ کا خیال نہیں رہتا اس کو اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج نہیں کراتا کس کس سے ہے وہ اپنے جسم سے غافل نہیں وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں اس کے تقاضوں سے غافل نہیں اس کی اپکیپ اس کی مینٹیننس اس کی ریئل اینڈ ٹیئر کو درست کرتے رہنا کسی چیز سے غافل نہیں معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مجادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ کو بھلا دیا فانساہم ذکر اللہ استحمد علیہ الشیطان فانساہم ذکر اللہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے اللہ کے ذکر سے قافل کر دیا ہے تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے اپنی اصل حقیقت سے کافی ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں حیوان اور آج کا ہماری جو تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے آج کا گلوبل سویلائزیشن کا کہ انسان میرا حیوان ہے اور اس میں سب سے بڑا پارٹ پلے کیا ہے ڈارون کے نظریہ اتقال نے حیوان جیسے اور حیوان ہے ویسا حیوان انسان ہے اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدا گدا ذرا کوس قسم کا ہے ذرا گٹیا رف قسم کا جانور ہے اور ذرا گھوڑا فائنڈ ہے ریفائنڈ ہے تمکنت والا باقی بنیادی فرق کیا ہے گدے میں اور گھوڑے میں اسی طرح گوریلا اور سمپنجی اور انسان کیا فرق ہے اتنا ہی فرق ہے جتنا گدے اور گھوڑے میں ہے اتنا ہی گوریلا اور سمپنزی اور انسان میں کوئی فرق نہیں وہی موٹوز جو ان کے ہیں وہی موٹوز ان کے ہیں سارے وہی ہیں سائیکالوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے جو محرکات عمل ہے انسان کے وہ وہی جو ہے کوئی اور نہیں یہ ہے اصل میں اس دور کا المیہ اللہ کو بول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح اللہ کو بلاؤ گے تو تمہارے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ اس میں پھونکا تھا اس سے غافل ہو جاؤ اب کیا رہ گئے تم میرے ایوان میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنشد کا جملہ سنایا ہے man in is ignorance identifies ہم self the material sets which come pass is real self real self تو میری انا ہے میری خودی ہے اور یہ انا خودی فلسفیانہ الفاظ ہے کس کے لیے وہ جو روح ہے میرے اندر ہے دور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نقطۂ نوری کے نام او خودی زیر خاتمہ شرار زندگی لیکن اس سے غافل جب اس سے غافل حیوان رہ گئے جب حیوان رہ گئے الا تحم الفاسقون تو حیوان کے لیے تو کوئی مورل لا ہے نہیں اور ارلی فرینچ لٹریچر جو ہے پچھلی سینچری کا وہ سارا اسی پر بیسڈ ہے وہ ساری دلیل یہاں سے لاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدیں لگا دی ہیں بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا حیوانات میں کوئی فرق کرتا ہے نیوڈس کلب سے اگر کوئی گا صحیح حیوانات میں سے کوئی لباس پہنتا ہے کہ انسان نے خافت مند یاد کر دیا ان کے لیے سورس ہے وہی حیوانوں کی زندگی انہیں سے تو مقاصد یہ ہے انسان کے اندر صرف حیوان نہیں ہے جیسے کہ شیخ سادی نے کہا تھا آدمی زیادہ ترفا است الفرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ جو انسان ہے آدم زاد یہ ایک ناجون مرکب ہے اس میں فرشتہ بھی فرشتہ کہتے ہیں گوندنے کو آٹے کو پانی کو ملا کر گوندتے ہیں آپ جب جان کرتے ہیں بس فرشتہ فرشتہ وز حیوان اس میں فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے دونوں گلے ہوئے فرشتہ ہے روح عالم امر کی شے اور وہ روح سے پیدا کیا روح بھی روح عالم امر کی شے یہ سلون کلی روح کو روح میں امر ربی یہ بھی یعنی نور سے پیدا کی گئی نقطۂ نوری یہی ہے تو ولا تکون کل نذین رس اللہ فنساہ انفسهم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے اصحاب الجنت هم الفائزون یقینا جنت والے ہی کامیاب ہوں گے اللہم ربنا اجعلنا منهم اللہ جن کا الابرار اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر اس کے بعد آیت آئی ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا وہ تصدن پھٹ جاتا من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے میں نے جو شروع میں تعارف قرآن پر جو گفتگو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لیے قرآن ایز سچ قرآن فی نفس ہی اس کی عظمت کیا ہے ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے دو چیزیں جدا ہیں ایک فی نفس ہی وہ کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے افادیت کیا ہے افادیت پر بس ہم آیت پڑھ چکے لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی یا یاد کو موضوع نے واپس مرحمت رحمت نیم کل بے فضل قرآن تھی سے ہی اگر ہم اسے اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں سورہ آراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے رب ارے نہیں اندور اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے غلطرام ولا کے اندو الجبل ہے پھر فکر کا مکان ہے فرو فکڑا ہے ذرا اس پہاڑ کو دیکھو ہم اپنی تجلی اس پر ڈالیں گے اگر وہ سہار جائے کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر برداشت کر جائے تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے فلم با تجل رب للجبل جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو ایک جلوہ ایک تجلی تجلی کیا ہے روشنی ایک نور اس نور کا جو اللہ نے تعالی وہ پر توڑ ڈالا اس پہاڑ پر الکن خد کا وہ ریزا ریزا ہو گیا اور تجلی باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسا بے ہوش ہو کر گر گئے اب نوٹ کیجئے یہ بالکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے فرق کیا ہے وہ تجلی ذات تھی باری تعالیٰ کی یہ تجلی صفات ہے کلام اللہ اللہ کا کلام ہے کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالیٰ کی تاثیر ہے اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے فاش گوئم آ کے در دل مزمرست میں صاف ہی کھول کے بیان کر دوں جو میرے دل میں مزمر ہے چھپی ہوئی بات ہے ان کتابیں نیست چیزیں دیگر یہ قرآن کتاب نہ سمجھو اسے کتاب میں کچھ اور ہے کیا ہے مسل حق پنہا او ہم تو آج ہم نے وہ بھی پڑھ لی الظاہر والباطن اللہ ظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے تو ذات باری تعالی جیسے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اسی طرح مثل حق پیدا ہاں یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے سامنے بھی اس لیے میں بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں الا المطہرون جب تک کہ اندر پاک نہ ہو چکا ہو قرآن کی حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا چھلکوں تک رہے گا ہڈی ہوگی اس کے ہاتھ میں بولا نہیں ہوگا اس کے پاس ناز قرآن برداشت اس تو خاں پیشے سگاندا مغ مقصد نہیں پہنچ سکتا وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی صفت ہے کلام کی اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متقدم کی پوری شخصیت جو ہے منعقد ہو جاتی ہے کوئی شخص ہے کوئی بٹیارن ہے کوئی اور ہے مرموجا ہے اب ان کی اب ان کی اپنی زبان ہے ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتہ چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے یہ کون بول رہی ہے اس لیے کہ پوری شخصیت ان کا ذہن و فکر کا حدود اربا ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے سب واضح ہو جائے گا تاک بازی راگ پایا تو اللہ کا کلام ہے رہی اور قرآن بس انکل ہمسال الراس اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں غور کریں سوچیں اب یہاں سے وہ تین آیتیں شروع ہو رہی ہیں وہاں چھ تھیں صفات صفات اور اسما ہمارے ہاں جو ایمان کے لیے جو یاد کیے ہوں گے آپ نے اگر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو تو ایمان مجمل ایمان مفصل ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے آمن تو بلّہ ہے کما ہوا بے اسما ہی و صفات ہی و قبل تو احکام ہی آپ کام تو اسما اور صفات صفات باری کا کے موضوع پر سورہ حدیث کی پہلی چھ آیات یہ قرآن مجید کا ذروہ ہے سنام ہے چوکی سنام چوکی زروا کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو کوہان کی بھی اونچی جو سب سے نمایاں ہوتی اسما پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹ روٹی کرائی تھی آپ کو سورہ حدیب میں واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اسماء باری تعالیٰ کے مابین حرف عطف واؤ آیا ہے ہو الاول ول آخر ول ظاہر ول باطن اور کئی نہیں چار اسما آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں یہ سب اللہ معافی سماوات و معافی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم کوئی حرف واؤ نہیں اور آٹھ اسما آئیں گے یہاں پر الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار کوئی کوہل واؤ نہیں بہو عزیز الحکیم یہ نہیں ہو عزیز والحکیم نہیں اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے تمام اسما اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بلک وقت موجود ہے واؤس میں تو لحاظ پیدا ہو جاتی ہے واؤ میں تراقی پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہاں کیوں آئے سویا حدید میں اس لیے کہ اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے وہ حال عقلی ہے ظاہر و باطن ایک وقت نہیں ہو سکتے ہیں میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک ہی وقت میں موجود ہے قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے اس لیے وہاں واؤ لایا گیا ہو ول اول ول ظاہر نہو بارہ لفظ یہاں پر نوٹ کیجیے ہو اللہ لا الہ اللہ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں عالم الغیب شہادہ جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے اس لیے کہ یہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے نہیں وہی ہے اللہ کے جس کے اس سوا کوئی الہ نہیں ہو اللہ الہ الا اللہ عالم الغیب و شہادہ بھی ایک نام کی حصے سے شمار ہوتا ہے جو اسماء نندان میں گنے جاتے ہیں عالم الغیب و شہادہ ایک نام ہے کا اور میں کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ غیب ہے ہی نہیں اس نقطے کو یہاں سمجھ لیجیے اس لیے کہ سورج جن میں آئے گا پھر دوبارہ اور بہت اہم طریقے پر آئے گا جب قرآن میں غیب اور شہادہ کا لفظ آتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے ہوا سے خمسہ کی گرفت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے لیکن دیکھنے والی شے ہماری آنکھ ہے غیب وہ ہے کہ ہم سے چھپا لیا گیا جنت ہے دوزخ ہے آخرت ہے فرشتے ہیں خود سب سے بڑی ذات باری کا آگاہ ہے لیکن اللہ ہر شے کا جاننے والا ہو رحمان وہ رحمان ہے اور رحیم ہے جس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے مذاق کی تھی ہو اللہ لا اللہ اللہ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں الملک بادشاہ حقیقی القدوس پاک السلام سلامتی اور سالم ہر اعتبار سے سالم کوئی اس کو گلن پہنچانے والا نہیں ہے ہر عیبوں سے پاک المومن امن دینے والا امان دینے والا المحمن پناہ میں دینے والا العزیز زبردست مطلق العنان جس کی اتارٹی ایبسلیوٹ ہے الجبار دباؤ رکھنے والا المتکبر عظمت والا بڑائی والا یہ آٹھ نام آئے ہیں الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ یشرکون اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں ہو اللہ الخالق البار المسنگ وہی ہے اللہ اب چیز جی نام اور آگے الخالق الباری المسنگ میں خاص ربط ہے خلق اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو پہلے کوئی شے بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے بڑھئی نے میز بنانی ہے اس کے ذہن میں میز کا نقشہ پہلے بن چکا ہے کرسی بنانی کرسی کا نقشہ بن چکا ہے یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں وہ لکڑی کی میز بنا کر اسے واقعہ نمایاں کر دیتا ہے لے آتا ہے پھر اس کی تصویر فنیشنگ ٹچز اس کے رنگ روغن یہ تینوں مرحلے ایک ہی پروسیس کے ہیں اللہ نے تخلیق فرمائی پھر اس کو ظاہر کیا عدم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں لے آیا باری بڑا کہتے ظاہر کرنے والا من ملقبل النبرآحا اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں ماں ان الف اللہ فی کتاب من کتابی ملقبل سورہ حریف میں آج پڑھ چکے ہیں وہی ہے الخال لہ الرسما الفسم تمام اچھے نام اسی کے ہیں یو سبھی ہو معافی سماوات ارد یہاں نوٹ کر لیجیے یو سب لہو معافی سماوات و معافی لفظ نہیں ہے یو سب لہو معافی سماوات ارد سورج کے شروع میں تھا سب بحال اللہ معافی سماوات ورد سورہ حشر میں آیا سب بحال اللہ معافی سماوات و معافی ارد یہاں یو سب معافی سماوات ارد اور پھر دو مرتبہ آئے گا یوسف یہ معافی و معاف اللہ سورج جمعہ کے شروع میں بھی سورج تغابن کے شروع میں بھی بہو العزیز الحکیم دیکھیے اس سورہ مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے شروع بھی ہوئی تصویر کے ساتھ اختتام بھی تصویر کے ساتھ شروع میں بھی العزیز الحکیم زبردست حکمت والا عاطم نے بھی العزیز الحکیم بارک اللہ علی القرآن عظیم و نفالی ویا تم ملایا تو حکیم